مرحبا بولو مرحبا مرحبا مرحبا ابا مر ہبا بولو مر ابا مر ہبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا ابا مرحبا جھوم کرے بولو مرحبا ہو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے جائے آتا وہ ترب ہے آمد شاہ عرب ہے مرحبا ابا بولو مرحبا ابا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا ابا مرحبا جھوم کر مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا گنچ چٹکے پھول مہکے شاخ گل پر مرغ چہکے گنچ چٹکے پھول مہکے شاخ گل پر مرغ چہکے جھوم جاؤ تم بھی کہہ کے آمد شاہے ارب ہے مر ابا بولو مرحبا ابا مرحبا جھوم کر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 خواہش زلف نبی میں مست ہے گل کی شم میں خواہش ظلم نبی میں مست ہے گل کی شم میں جھوم کر آئی نسی میں آمد مدا عرب ہے مر ابا بولو مر ابا مر ابا جھوم کر بولو مر ابا مر ابا جھوم کر مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا بج رہے ہیں شادیاں نے بت لگے کلمہ سنانے بج رہے ہیں شادیاں نے بت لگے کلمہ سنانے ہر زباں پہ ہے ترانے آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر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 ابر رحمت چھا گیا ہے کاب پہ جھنڈا گڑا ہے ابر رحمت چھا گیا ہے کاب پہ جھنڈا گڑا ہے باب آج باغ ہے آمد شاہ عرب ارب ہے مر ابا بولو مر ابا مر ابا جھوم کر بولو مر ابا مر ابا جھوم کر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 اصل کسرا کانپتا ہے خشک ساوا ہو گیا ہے قصر کسرا کانپتا ہے خشک ساوا ہو گیا ہے ہر طرف سے یہ صدا ہے آم دشا کے عرب ہے مر ابا بولو مر ابا مر ابا جھوم کر بولو مر ابا مر جھوم کر مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا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 مبارک پہلے کشتیاں ہو گیا بخشش کا سامان ہو مبارک پہلے کشتیاں ہو گیا بخشش کا سامان آ گئی صبح بہارا ہو گیا گھر گھر چراغا مر ابا بولو مر ابا مر ابا جھوم کر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 جشن میلا دن نبی ہے نور کی چادر تنی ہے جشن میلا دن نبی ہے نور کی چادر تنی ہے روشنی کی روشنی ہے ہر طرف یہ دھوم مچی ہے مر ابا بولو مر ابا مر ابا جھوم کر بولو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 آمنا بی بی کے گھر پر آ گیا نبیوں کا افسر آمنا بی بی کے گھر پر آ گیا نبیوں کا افسر جھک گیا ہے کپر کا سر پڑ گئی ہے دھوم گھر گھر مر ابا بولو مر ابا مر ابا جھوم کر بولو مر ابا مر ابا جھوم کر مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا ابا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 السلام شاہ علی السلام امت کے والی السلام شاہ علی السلام امت کے والی السلام شاہ علی السلام امت کے والی عرض کرتے ہیں سوالی سوالا بات اللہ اڑے کا مر ابا بولو مر ابا مر ابا جھوم کر بولو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 ہوں پھنسا افطارو غم میں گر گیا رنجو علم میں ہوں پھنسا اب تارو غم میں گر گیا رنجو علم میں دیر کیا ہے اب کرم میں سوال اللہ علیہ کا مرحبا بولو مرحبا مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر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 کفر کو تم نے مٹایا خاک میں اس کو ملایا کفر کو تم نے مٹایا خاک میں اس کو ملایا کفر کو تم نے مٹایا خاک میں اس کو ملایا دین کا ڈنکا بجایا اللہ علیہ کا مر ابا بولو مر ابا مر ابا جھوم کر بولو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 تو طیبہ میں بلا لو حسرتیں دل کی نکالو اب تو طیبہ میں بلا لو حسرتیں دل کی نکالو اپنے بد کو بھی نبھالو لو سوان اللہ علیہ کا مر ابا بولو مر مرحبا مر ابا جھوم کر بولو مر مرحبا مر ابا جھوم کر مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا دل میں اپنا رنگ جما دو پردہ غفلت اٹھا دو دل میں اپنا رنگ جما دو پردہ غفلت اٹھا دو دل میں اپنا رنگ جما دو پردہ غفلت اٹھا دو وقت خوابی کا جگا دو سو اللہ علیہ کا مرحبا بولو مر مرحبا مر ابا جھوم کر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 جان نکلے اس طرح پر آپ کا در ہو میرا سر جان نکلے اس طرح پر آپ کا در ہو میرا سر سامنے وہ قبر انور سولہ اللہ علیہ کا مرحبا بولو مر ہبا مر ہبا جھوم کر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 ایشی اے روزے محسر ہے سیا اسیاں سے دفتر ایشی اے روزے محسر ہے سیا اسیاں سے دفتر غوث کا صدقہ کرم کر سونا با اللہ علیہ کا مر بولو مر ابا مر ابا مر بولو مر ابا مر ابا جھوم کر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 کچھ نہ کی ہم نے کمائی عمر سب یوں ہی گوائی کچھ نہ کی ہم نے کمائی عمر سب یوں ہی گوائی اے عرب والے دہائی سوالا باہی علیہ کا مر ابا بولو مر ابا مر ابا جھوم کر بولو مر ابا مر ابا جھوم کر مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا حشر میں تم بخشوانا اپنے دامن میں چھپانا حشر میں تم بخشوانا اپنے دامن میں چھپانا ہر مصیبت پر بچانا واہ علیہ کا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر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 شہنشاہ رسالت ہے یہاں جو اہل سنت اے شہنشاہ رسالت ہے یہاں جو اہل سنت کا ابد سب پر ہو رحمت سوالا باپ علیہ کا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر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 اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور چشم و دل کر دو منور سولا سوالا بات بائیں علیہ کا مرحبا بولو مرحبا مر ابا مرحبا بولو مرحبا مرحبا مر ابا جھوم کر